عمر بن دینار نے بیان کیا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ تبوک میں تھے سفیان نے ایک مرتبہ بجائے غزوہ کے جیش لشکر کا لفظ کہا مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی انصاری نے کہا یا للانصار انصار یعنی اے انصاری و دوڑو اور مہاجر نے کہا یا للمہاجرین مہاجرین یعنی اے مہاجرین دوڑو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور فرمایا کیا قصہ ہے یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات سے مار دیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں عبداللہ بن نبی نے بھی یہ بات سنی تو کہا اچھا اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی خدا کی قسم جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم سے عزت والا ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا اس کی خبر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کو ختم کر دوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں جب مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے تو انصار کی تعداد سے ان کی تعداد کم تھی لیکن بعد میں ان مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عمر بن دینار سے یاد کی عمروں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پانچ